اب تر تھی فضا گیے جہل تھی چھائی اب تر تھی فضا گیے جہل تھی چھائی پہ اسرار محبت تھی خدائی ناوت اسرار محبت تھی خدائی ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھواں تھا ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھواں تھا جاری تھی ہما وقت قبیلوں میں لڑائی جاری تھی ہما وقت قبیلوں میں لڑائی وہ رات کے پردے میں دگلتے ہوئے جو دشمن نظر آتا تھا جگہ بھائی کا بھائی وہ رات کے پردے ہوئے دشمن نظر آتا تھا جہاں بھائی کا بھائی دھبے تھے کے ہرائی نئے دل پر دشوار نظر آتی تھی بات ان کی صفائی دشوار نظر آتی تھی بات ان کی صفائی دختر کو دبا آتے تھے زندہ تھے برائی کو بھلائے دختر کو دبا آتے تھے زندگی زمین میں نادان سمجھتے تھے برائی کو بھلائے انسان بکا کرتا تھا انسان کے ہاتھوں تھی گردن مفلس پہ رواں تیغ تلائی زیبائش میں پھلتے کھنکتے ہوئے ساور زیبائش میں پھلتے کھنکتے ہوئے ساور رقصاں تھا سرے لاہ طرب اس نے خفائی محفوظ نہ تھی عفت و عصمت کسی صورت تھا جام بکف بزم میں ہر دست نئے انسان کا انسان لگو چوس لگا تھا انسان کا انسان لگو چوس لگا تھا کہتے ہیں جسے سود وہ تھی ان کی کمائی یوں رہتے تھے اب آل کبھی ہاں جیسے کسی تالاب کے پانی پہ ہوکائے جیسے کسی تالاب کے پانی پہ ہوکائے جیسے کسی تالاب کے پانی پہ ہوکائے وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو انسان کے ذہنوں پہ تھی پتھر کی خدائی اس خدا بند کری لاتوں پل تھا اس خدا بند کری لاتوں تھا تھے ان کی نگاہوں میں یہی ان کے روائی نواز سب ٹوٹ پڑے اس پہ لٹیروں کی بنائے وہ جبر کے نغموں سے فضا گونج رہی تھی مظلوم کی آواز نہ دیتی تھی سنائے اس طرح جکڑ رکھا تھا زنجیر ستم نے مشکل کی در عدل پہ انسان کی رسائی دیتے تھے عجب طرح غلاموں کو اذیت حق بات کوئی کہہ دے تو مرتا تھا بنائی تھا فخر رعونت پہ انہیں ناز بدی پر بگڑی جو کہیں بات تو تلوار اٹھائے خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے قصیدے خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے قصیدے کرتے تھے بڑے فخر سے خود اپنی بڑائی گفتار میں تلخی تھی تو لے جے میں تکبر آخر یہ روش ان کی مشیت کو نبھائی گفتار میں تلخی تھی تو لہجے میں تکبر آخر یہ روش ان کی مشیت کو نبھائے ابھرا افق ذہن پہ ایک مت لائے دل کش رکشندہ تا بندہ پر نور زیائے بدلی و فضا رحمت حق جوش میں آئے ظلمت میں کرن اوٹی پے راہ نمائے منسوب ہوا نام محمد سے وہی نور منسوب ہوا نام تنویر ہدایت متشکل نظر آئی چمکا دیا دنیا کو اسی نور مبین چھائی ہوئی سب تیر گئے جہر مٹائے چہروں سے برسنے لگے انوار یقی کے ایمان سے ہونے لگے قلبوں کی صفائی بندوں کو خبردار عظمت رب سے گردن ستم جور سے انسان کی چھڑائی وہ جس نے یتیموں کو کلے جیسے لگایا وہ جس نے غلاموں کو غلامی سے دہائی دی جس نے غلاموں کو غلامی سے رہائی وہ جس نے یتیموں کو کلے جیسے لگایا کو کل جیسے لگایا دی جس نے غلاموں کو غلامی سے رگائی بندوں کو جھکایا در معبود پہ جس نے وہ راہ نما جس نے رگے راہ انسانوں کو اخلاق کا خوگر کیا جس نے وہ حسن جو اڑیاں تھا کیا اس کو ردائے وہ جس نے اجڑتی ہوئی دنیا کو سنوارا وہ جس نے بگڑتی ہوئی تقدیر بنائے انسان کو آداب تمدن کے سکھائے انسان کو تمدل کے سکھائے کس طرح جیا کرتے ہیں یہ بات بتائے اس شان سے پیغام دیا جس نے انصار و مہاجر نظر آنے لگے بھائی تب کیے ذہن برائی کی طرف سے نفرت رہی باقی نہ عداوت نہ لڑائے ہو ہادی کل ختم شافع محشر حاصل جسے تا عرش معلا ہے رسائے وہ صاحب عطا بانی اکرام شرمندہ احسان کر جس کی خدائی وہ جس کا ہر ایک ہے پنجین حکمت وہ جس کی ہر ایک بات میں پوشیدہ بنائے وہ جس کو کہیں سید و محمود و مبشر وہ پر کرے عظمت دے جسے زیب بڑھائے یاسی بھی ہوتا بھی وہ صادق بھی امی بھی بھی ہوتا بھی وہ صادق بھی امی بھی حیران ہوں کیا اس کی کروں مد سرائی کرتا ہوں ختم قصیدے کو دعا پر اللہ در سرور دی تک ہو رسائے اللہ در سرور دی تک ہو رسائے اللہ در سرور دی تک ہو رسائے اللہ در سرور دی تک ہو رسائے اللہ در سرور دی تک ہو بسائی